شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے ابو ادریس آئز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بیعت کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ننانوے